حشیم نے کہا ہمیں حسین نے ابو سفیان اور سالم بن ابی جعد سے خبر دی انہوں نے حضرت جاب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے بیان کیا ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کھڑے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ مدینے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کی طرف لپک پڑے حتیٰ کہ آپ کے ساتھ بارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہ بچا ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے کہا تو اس پر یہ آیت اتری اور جب وہ تجارت یا کوئی مشغلہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار